واصلہ بن اسقا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت تین قسم کی میراث اکٹھا کرتی ہے اپنے آزاد کیے ہوئے غلام کی میراث اس لڑکے کی میراث جسے راستے سے اٹھا کر اس کی پرورش کی ہو اور اس لڑکے کی میراث جس کو لیان کر کے اپنے ساتھ لے گئی ہو جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار ایک سو پندرہ یہ حدیث ضعیف ہے